جناب علی سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مسوروں سے خون آتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے اور اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران یا وضو کرنے کے بعد تھوک میں تھوڑا سا خون یعنی خون کی سرخی آئے تو کیا وضو قائم رہتا ہے یا نہیں جبکہ مسوروں میں تکلیف ہے اس لیے جزاک اللہ خیر ذرا بتا دیجیے منیر بھائی اگر تو یہ ہے کہ تکلیف ہے ایک دو منٹ تک آتا رہتا ہے تو وہ کلی کرتا رہے جب تک کہ خون رکتا نہیں اس وقت تک وضو نہیں کر سکتا لیکن اگر کبھی بھی وہ رکتا نہیں ہے تو پھر وہ اس سے نماز پال لے لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کہ بعد میں تھوڑا بہت خون آیا تو اب دیکھا جائے گا کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے اگر تھوک غالب ہے جب تک تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تھوک پر خون غالب آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرے گا جب دعا کریں گے تو کریں گے نا